حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کون نکاح کرے گا ایک آدمی نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اسے حق مہر دو خال لوہے کی انگوٹھی ہو اس نے کہا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جو قرآن یاد ہے میں نے اس کے عوض اس کا نکاح تجھ سے کر دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نواسی